اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد كنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق اے نبی ہم آپ کے سامنے ان کی یعنی اصحاب کہف کی سچی سچی کہانی بیان کرتے ہیں ان نہم یہ چند نوجوان تھے آمنو برب جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کے اندر ہدایت کو اضافہ ہدایت کا اضافہ کر دیا وربتنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جوڑا آپس میں اس کام جس وقت کہ وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے لن ندعو من دونه الہا ہم ہرگز اس اپنے معبود کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے لقد قلنا اگر ہم نے غیر اللہ کو پکارا اذن شططا تو بہت برا کام کیا ہے ہاؤلائے قومنا یہ دوسرے لوگ بھی ہمارے شجر نصب کے لحاظ سے قومی ہیں اتخذو من دون ہی آلحہ لیکن انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنائے ہیں لولیاتون علیہم بسلطان بیین اور کیوں نہیں ان کے پاس کوئی واضح دلیل غیر اللہ کو معبود بنانے کی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے وہ عز تزل جب تم اے سابقہ ان سے یعنی اپنے رشتہ داروں سے اپنے قومی لوگوں سے اور ان سے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے جدا ہو گئے فَأُوُوا تو اب بنا لو غار کی لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رحمتی تمہارا رب تمہارے لیے اپنی مہربانی نچھاور کرے گا وہ یو لَكُمْ مِنْ امر مِرْفَقًا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آرام کا سما مہیا کرے گا وہ آپ دیکھیں مخاطب سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو بچ کے جاتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب غربت جب سورج غروب ہوتا ہے تقریب و شمال تو ہٹ کے جاتا ہے بائیں جانب اور یہ لوگ کشادہ غار کے اندر آرام کر رہے تھے ذالک من آیات اللہ ان کا آرام کرنا غار کا یہ نظام ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے من جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے فلن تجد له ولی مرشدہ تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا بات ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھا دیا پھر آپس میں تنازع کرنے لگے کچھ کہتے ہیں ایک دن سوئے ہیں کچھ کہتے ہیں زیادہ سوئے ہیں تو ایک گروہ کہنے لگا کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو وہی زیادہ جانتا ہے جس نے سلایا ہے اس پر کل سبق ختم ہوا کہ سمجھداری کی بات یہی ہے کہ جب کسی معاملے میں تنازع ہو تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سپورٹ کرنا چاہیے جس کو قرآن مجید نے پانچویں بارے میں فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوه الى الله ورسول جب بھی تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کریں پھیریں اس سے حل لیں فیصلہ لیں ہر معاملہ ہر جھگڑا ہر تنازع کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے اس میں پھر دونوں فریق جب راضی ہو جائیں کہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے شریعت کے حوالے ہے شریعت جو فیصلہ کرے پھر اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے اور سے شروع ہو رہا ہے فرمایا نبی ہم آپ کے سامنے سچی کہانی ان لوگوں کی بیان کرتے ہیں ان نہ یہ لوگ چند نوجوان تھے فتیہ کہتے ہیں ابتدائی نوجوان کو یہ نوجوان تھے اور ان کو اللہ نے سمجھ عطا کر دی ایمان لے آئے اور غور و فکر کرنے لگے کہ ہم بتوں کے سامنے کیوں سجدہ کریں یعنی بات یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت جو ہے اللہ کا مقرب ہونا یہ جوانی میں نہیں ہو سکتا بڑھاپے میں ہوتا ہے ذرا نہ گروں میں رگوں میں گرم خون رہا نہ لڑائی جھگڑے کے قابل رہا نہ کوئی اور مستیوں کے قابل رہا تو اب اللہ کا ولی بن سکتا ہے غلط بات ہے اللہ کا ولی ہر دم انسان بن سکتا ہے جو شریعت کی اتباع کرے وہ اللہ کا ولی ہے تو قرآن مجید نے بتایا ان محمفیتوں یہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ نے ولایت کا اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے جو آگے پوری صورت میں ان کا ذکر آئے گا کیونکہ انہوں نے ہمت کی ہے شریعت پر توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی ہمت کی ہے تو اللہ نے تو پھر انعام عطا کیا ہے اپنا دوست بنایا ہے انہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ رہے کل کے سبق میں برسوں میں گزر چکے ہیں بادشاہ دھمکیاں دیتا رہا یوں کرتا رہا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کا کیا معاملہ ہے ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے وزدنا ہم ہدا جب یہ ایمان کے اوپر پکے رہے تو ہم نے پھر ان کے اندر ہدایت کا اضافہ کر دیا یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہمت ہمت کی ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد و نصرت نازل ہوتی ہے ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم کام کرنے سے پہلے ہی اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھ لیں پھر کام شروع کریں یہ نہیں ہے اللہ کی سنت یہ ہے زلزلو زلزال شدیدہ بڑے اونچے اونچے لوگوں کو اللہ جھنجھوڑتا ہے حتیٰ کے پیغمبروں کو جب انسان کی طرف سے ہمت شروع ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کی مدد ہو نصرت ہوتی ہے اور اس ہمت کی کوالٹی کے مطابق مدد و نصرت نازل ہوتی ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے ایک شخص نے ایمان کے لحاظ سے ہمت کی اس لحاظ سے مدد نصرت ہوگی ایک شخص نے رزق حلال کمانے کے لحاظ سے ہمت کی اس لحاظ سے اس کے اوپر مدد نصرت ہوگی جس کی جتنی ہمت ہوگی اس کے مطابق اس کے اوپر اللہ کی مدد نصرت نازل ہوگی فرشتے پہلے بھی آ سکتے تھے بدر میں لیکن کوئی صحابہ طے بند باندھ کے گئے کسی کے پاس لاٹھی تھی کسی کے پاس لاٹھی بھی نہیں تھی جو کچھ ان کے پاس تھا ہمت کر کے میدان میں پہنچ گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مدد کے طور پر الملائکت سلاستے ہم نے پہلی جو مدد کے لیے جماعت بھیجی وہ تین ہزار پر مشتمل تھی اور اس کے بعد جب بھیجی تو وہ پانچ ہزار پر تک لیکن پہلے ہمت آئی گھروں سے نکلے نکلے فتح اللہ قرآن کا اصول ہے کا اس ارادے کو کہتے ہیں کہ جس کا توڑ نہ ہو سکے ایک تو ہمارا ارادہ ہے اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہے اللہ توفیق دے گا معلوم میں کون سی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ توفیق دے گا کام پکڑ کے تمہاری جیب سے اللہ نکالے گا یہ ایک فضول بات ہے یہ ارادہ ہے یہ ارادہ مسمم نہیں ہے اس ارادے کو کہتے ہیں جس کا توڑ نہیں ہے پکا ارادہ جب ہو جاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی یہاں پر بھی ان نوجوانوں نے ہمت کی پہلے جدا جدا ایک ایک کے علیحدہ جمع ہو گئے پھر ایک دوسرے کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کیا ایمان کے پکے رہے بادشاہ نے دھمکی بھی پکے رہے خدا پھر ہم نے ان کے اندر ہدایت کا اضافہ کر دیا یہاں پر اس ایپ کے تحت امام بخاری رحم اللہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے امام بخاری کا مسلک یہ ہے المان و ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے کہ جب انسان کی کوالٹی ایمان ہے اضافہ ہوتا ہے اور جب امال نہ ہو اچھے اور برائیاں کرتا ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے جتنا ہم ہوگا اب ان کے اندر ہدایت کا اضافہ ہو گیا اب ان کے دل ایمان سے ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں ربتنا آلہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا جوڑ دیا یہ قوت اجتماعیہ ہے یہ سات ہی آٹھ لوگ ہیں آپس میں جڑ گئے اتفاق کیا کہ ہر گز غیر اللہ کے سامنے نہیں جتنا غور ہو جائے جب ان کا ارادہ یہ ہوا ربتنا لیے نہیں ہم نے بھی ان کے دلوں کو خوب مضبوط کر دیا زیر ہے جس دل میں اللہ آباد ہو اس سے اونچا مضبوط دل اور کیا ہو سکتا ہے پوری دنیا اس دل کے مقابلے میں دوستوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جس دل میں اللہ اللہ کا رسول آباد ہو اس دل سے زیادہ بہادر مضبوط رونق پر پاس سے بھرا ہے اس دن سے کا کوئی دل نہیں ہے بتنا حالات کو دن ہم نے ان کو مضبوط کیا اب دیکھو پوری بادشاہت ایک طرف فوجی سپاہی ایک طرف اس کے باشندے ایک طرف اور یہ چند نوجوان ہیں بادشاہ نے کہا سجدہ کرو مارے جاؤ گے گھر میں مارے جاؤں گے اس کام کھڑے ہو کے بات کرو سب دنیا تصویر دیکھ لے ہاں یہ لوگ جو اللہ کی ہاں پر اپنی جان کے نظرانے دینے کو تیار ہیں کھڑے ہو گئے کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض اے بادشاہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے ہم غیر اللہ کے سامنے ہر بھی سجدہ نہیں کریں گے ستم گر اس سے امید فرم ہوگی جسے ہمیں تو دیکھنا یہ ہے تو ظالم کہاں تک ہے اللہ والے جب جل جاتے ہیں پھر اللہ کی میرے سے ہم ہر اللہ نہیں وہی مارا حاضر مشکل گزارا وہی معبود ہے وہی سجدے کے لائق ہے لقد کلنا تبلیغ بھی کر دی ہے اگر ہم نے یہ بات کہہ دی نہیں کہہ دی یعنی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کہہ گئے کہ ٹھیک ہے غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ ہو جائے گا گنجائش ہے کیا نہیں یہ کہہ بھی دیں زن شکتا تک بھی بہت بری بات ہم نے کر دی ہمارے جگہ یہاں تو نسبت اپنی طرف ہو رہی ہے دوستوں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں دنیا موجود ہے جنہوں نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے سب کو تبلیغ بھی ہو گئی ہے کہ جنہوں نے غیر اللہ کے سامنے سبزے کیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا بہت بڑا شرک ہے اللہ کو سب سے زیادہ جس بات سے ناراضگی ہوتی ہے وہ شرک ہے اور جس بات سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کہیں جاری کا ہے کہ اللہ توحید ذات صفات میں کسی کو شریک ادنا ذرہ برابر بھی انسان شریک نہ کرے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے اور کوئی خوشی زیادہ ہے خوشی والی چیز اللہ کے ہاں اور سب سے زیادہ دکھ اور بری ناراضگی کا سبب بننے والی چیز اللہ کی ذات اس میں شریک چڑھا ہاں اولا لوگوں نے سمجھانا شروع کیا دوستوں بھائی دیکھو آپ کا چچا کھڑا ہے وہ آپ کا فلان کھڑا ہے وہ بڑے بزرگ کھڑے ہیں وہ بڑے چودھری صاحب ہیں وہ تو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ وزیر ہیں وہ مشیر ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں لوگوں کو ہر زمانے میں لوگ چھوٹا سا بندہ سمجھتے ہیں نا وہ سمجھانے والے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بادشاہ کی بات مان رہے ہیں تم بھی سوچو دنیا نہیں گزارنی کیسے رہو گے کیا کرو گے کوئی بات نہیں ہے مان لو بات قتل سے بچ جاؤ گے یہ سمجھا لے گا لو یہ آپ کے قومی بھائی ہیں جنہوں نے بادشاہ کی بات مانی ہے اور آپ نہیں مان رہے ہو ان نوجوانوں نے کھڑے ہو کے دوستوں یہ تقریر کی ہے جس کو رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے نازل کر کے قیامت تک کے لیے ان نوجوانوں کی استقامت کو ایک ادبی شکل دے دی فرمایا ہاں ہونا ان نوجوانوں کھڑے ہو کے تقریر کی ہاں ہونا بے شک یہ بندے جن کا تم تعارف کرا رہے ہو ہمارے کون بھائی ہیں لیکن اب ہماری راہیں جدا ہو گئی ان ہمارے کون بھائیوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا اب ہماری راہیں جدا ہو گئی ہے تو ہمارے نصب خون کے لحاظ سے تو ہمارے رشتے دار ہیں لیکن نظریات کے لحاظ سے دوستوں دوستوں قومی چلتی ہیں نظریات کے لحاظ سے پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بنایا گیا تھا اور دوسرا ملک جو دو قومی نظریے تھے وہ ایک ہندو ہندو مذہب کے اوپر تھا اسلامی نظریاتی ملک کا مطلب کہ شریعت اس میں نازی یعنی قومیں تو بہت تھی اس میں کوئی تھے کوئی پنجابی تھے کوئی بلوچ تھے کوئی کچھ تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان تمام زبانوں کے بولنے والوں کا نظریہ ایک تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بتایا ہاں ہمارے کون ہونا وہ ہمارے قومی ہے اب ہمارے قومی نہیں ہے ہمارے مزید جدا ہو گئے یہ سب کو معبود مانتے ہیں ہم صرف رب کو اپنا معبود مانتے ہیں ہم صرف نہیں کریں گے تو اب ہمیں مسجد میں سمجھا سلطان جو لوگ اللہ کے علاوہ یا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کے پاس دلیل کیوں نہیں ہے وہ دلیل لے کے آئیں سجا کے ان کے سامنے جھکا جانا میں لگ جائے بلکہ ہم شریعت اور نصیحت اور دلیل کا نام ہوتا ہے فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا اس شخص سے بڑا کون جھوٹا اور ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ایک تو بغیر دلیل کے ہے اور دوسری بات کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اس طرح ہے یہ قریب کر دیتے ہیں جیسے بزرگ نے مکہ کو سمجھایا جاتا تھا تو کہتے ہیں ما یقربونا چوبیسویں بارے میں قرآن ما یقربونا الی کلمہ تھا ہم ان بتوں کے سامنے وہ جھکتے ہیں ہمارا مقصد ان بتوں کی عبادت نہیں اس لیے ان کو خوش کرتے ہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہم گنگار ہیں یہ واسطہ بنتے ہیں حضور بات ہے شریعت میں ایسی بات کہیں شریعت کا اعلان تو یہ ہے کہ گنگار سے گنگار تر شخص کاسی کو فاضر کیا کافر کاسر مشرف شخص اللہ کے بر دعا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے بس سب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کا مقبول بندہ ہو گیا اس لمحے میں جس لمحے میں اس نے کلمہ شہادت کر لیا اس کے بعد وہ اللہ کا مقبول ہے اور جب تک کلمہ نہیں پڑتا اس سے پہلے تو مقبول تھا اور اس کے اوپر عذاب کا استحکاب تھا تو راستے راستے درمیان میں شریعت کو نہیں کہا لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے وہ اسے تزل تو ہم اب یہ جدا ہو گئے الہامی طور پر اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے اللہ کے ولیوں کو الہام ہوتا ہے کرامات اولیاء برحق اور سب سے اونچے ولی تو وہ ہیں جن کی ولایت کی صداقت قرآن مجید نے بیان کی ہے اسے تزل ہم اے نوجوانوں جب تم ان سے یعنی اپنے قومی بھائیوں سے وہ مایا بدونا اور ان سے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی ہے مدتوں وغیرہ سے تم جدا ہو گئے جاؤ اب غار میں پناہ لے لو یمشرکم ربکم بالرحمتی تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پچھاور کرے گا کیسی رحمت پچھاور کی تین سو نو سال سوئے نہ ان کو بھوک لگی نہ وہ تھکے نہ کچھ ہوا نہ کوئی درندہ آیا نہ کوئی ناموافق ہوا آئی حتیٰ کہ آگے سورج کے بھی حکم اس طرح ہوا کہ ان کو ایسی دھوپ نہ دینا کہ یہ جاگ جائیں اور بالکل دھوپ نہ دینا کہ ان کی صحتیں خراب ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے ایک میانہ رہی سورج کو بھی حکم دے دیا یعنی اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اپنے ولیوں کو آرام پہنچانے کے لیے اپنے نظام ہستی کو ان کے دعوے کر دیا کہ ان کو راحت ہونی چاہیے ایزا نہیں پہنچنی چاہیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کا کوئی ولی اگر اللہ کے اوپر قسم کھا لے تو اللہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا کروں گا اپنے دوست کو ہامس نہیں ہوگی اگر اللہ کا ولی کہہ دے کہ آج بارش برس ہیں اللہ تمہیں برسا دوں گا اپنے ولی کو ہامس غیر دوست دوست کا خیال رکھتے ہیں دیکھو نا دنیا آج کل اپنے دوستوں کو چھڑانے میں کیسی لگی ہوئی ہے میٹنگ بناتی ہے کیا کرتی ہے فرمایا جاؤ میں سو جاؤ آرام سے اور میری رحمت تمہارے اوپر ہوگی من اور تمہارے ساتھ میرا معاملہ نرمی کا ہوگا آرام ہوگا آسانی ہوگی آگے جب اٹھاؤں گا تو حالات موافق ہوں گے ساری بات آپ دیکھیں مخاطب سورت کو حضاتل آپ تزاور وانتا کی حضاتل یمین وَإِذَا غَرَبَ تَقْرَ جَهَنْ غَابَ السُّنَال جَهَنْ کی فَدْوَةٌ من آپ سورت کو دیکھیں کہ وہ اللہ نے حکم دیا کہ جب وہاں سے گزرے تو پوری روشنی غار میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہیں جاگ نہ جائیں لیکن تھوڑی سی روشنی ہو کہ جو ایک صحت کے لیے نصیب ہوتی ہے یہی سورج کو حکم ہوا غروب ہونے کے وقت سورج کی کرنے وار میں جا سکتی تھی لیکن ان کا حکم ہوا کہ پوری طرح ترنے نہیں جانی چاہیے وہ ان کی خدمت اندر اور وہ کشادہ کے اندر آرام کر رہے تھے من آیات اللہ تین سو نو سال سلانہ سورج کی گرمی ہو یا سردی کا موسم ہو یا اور مختلف ادوار گزرے ہوں چیز نے ان اللہ کو بیدار نہیں کیا اللہ ہمارا امر تھا یہ ہماری نشانی ہے میاں بلّہ محتب جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہوتا ہے اور جو گمراہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دلیل اور ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا اللہ سمجھ نصیب